اہل عرب کا تصور جنگ عرب قدیم کے حالات معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف دو ذریعے ہیں ایک وہ داستانے جو ایام العرب کے نام سے اہل عرب میں رائج تھیں دوسرے شعرائے عرب کا کلام جس میں وہ اپنی سوسائٹی کی معاشرت تہذیب معاملات اور امیال و عواطف کی صحیح صحیح تصویریں کھینچتے تھے عجم کی طرح ان کی شاعری نازک خیالیوں اور مبالغہ آفرینیوں کا مجموعہ نہ تھی بلکہ وہ اپنے گرد و پیش جو کچھ دیکھتے تھے اسی کو اپنی زبان میں بے تکلف ادا کرتے تھے اس لیے ان کی شاعری نیری شاعری ہی نہ تھی بلکہ قومی سیرت کی تصویر بھی تھی جنگ کے متعلق اہل عرب کا تصور کیا تھا وہ اس کو کیا سمجھتے تھے ان کے لڑنے کے طریقے کیا تھے دشمن کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا کون کون سے محرکات ان کو جنگ پر ابھارتے تھے کن اغراض و مقاصد کے لیے وہ جنگ کیا کرتے تھے ان سب سوالات کا جواب ہمیں ان اشعار میں ملتا ہے جن اصطلاحات تشبیہات اور استعارات کو وہ جنگ کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے وہ ان کے تصور جنگ کا ٹھیک ٹھیک نقشہ کھینچ دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہاں چند الفاظ اور محاورات اور استعارات اور تشبیہات کو نقل کرتے ہیں حرب جنگ کے لیے ایک عام لفظ ہے لغت میں اس کے اصلی معنی غصہ کرنے کے ہیں تحریب غصہ دلانے اور بھڑکانے اور نیزہ تیز کرنے کو کہتے ہیں حرب کسی کے مال کو لوٹ لینا حریبہ لوٹا ہوا مال جس پر آدمی زندگی بسر کرتا ہو محروب اور حریب وہ شخص جس کا مال لوٹ لیا گیا ہو احراب دشمن کا مال لوٹنے کے لیے کسی کی رہنمائی کرنا رے زبر عین لڑائی کے لیے عام طور پر بولا جاتا ہے اس کے اصلی معنی فضا اور خوف کے ہیں گویا جنگ کو ایک خوفناک چیز سے موسوم کیا گیا ہے بن سمیل المازینی کہتا ہے وہ آگے بڑھنے والے اور لڑائی کے خطرے میں قدم ملا کر چلنے والے ہیں وغا یہ بھی لڑائی کا ایک مشہور نام تھا اس کے لغوی معنی شور و ہنگامہ کے ہیں شاعر کہتا ہے ترجمہ ہمیشہ سے بنو مرہ کی یہ صفت مشہور ہے کہ وہ جنگ میں بار بار دشمنوں کے خون سے اپنے نیزوں کی پیاس بجھاتے ہیں اور کم از کم ایک مرتبہ ان کی تشنگی دور کرنا تو ان پر فرض ہے شر اصل معنی بدی کے ہیں اور جنگ کے لیے مجازن بکثرت بولا جاتا ہے شاعر اپنے ممدوح قبیلے کی اس طرح تعریف کرتا ہے ترجمہ وہ ایسی قوم ہیں کہ جب لڑائی اپنی کچلیاں نکال کر ان کو ڈراتی ہے تو وہ گروہ در گروہ اور تنہا تنہا اس کے مقابلے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں کریہا یہ بھی اسماعی جنگ میں سے ہے اور اس کے اصلی معنی سختی مصیبت اور بلا کے ہیں شاعر اپنے ممدوح کی تعریف میں کہتا ہے ترجمہ وہ جنگ کی مصیبت میں سخت ہے اس کی بارگاہ کا کوئی قصد نہیں کر سکتا شمشیر براں کی طرح ارادے کا پورا ہے ہیاج برانگیختگی اور خشم گرفتگی کے معنی میں آتا ہے اور مجازن جنگ کے لیے بھی بولا جاتا ہے شاعر کہتا ہے ترجمہ ہر شخص لڑائی کے دن اسی سامان کے ساتھ جاتا ہے جو اس نے مہیا کیا ہے مغ ذبح اصلی معنی غصہ اور ناراضگی اور خشم گرفتگی کے ہیں اور عرف عام میں جنگ کے لیے مستعمل ہوتا ہے شاعر کہتا ہے اگر زید بن زحل کو جنگ کے لیے بلائے گا تو ہم بنی ذرا کی طرف سے لڑیں گے کیونکہ فضیلت محسوب ہوتی ہے چوراہے عرب نے جنگ کو مینڈوں کے ٹکر لڑنے سے تشبیح دی ہے چنانچہ اس کے لیے وہ نتاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں سعد بن مالک کہتا ہے گریز کے بعد پلٹ پڑنا بہتر ہے جبکہ یک لخ پیش قدمی کر کے دشمن سے ٹکر لڑنا پسند نہ ہو جنگ کو اونٹ کے سینے سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ اونٹ جب کسی چیز پر اپنا سینہ رکھ دیتا ہے تو وہ پس کر رہ جاتی ہے اور اس لیے بھی کہ اونٹ ایک سخت کینہ پرور اور انتقام جو جانور ہے شاعر کہتا ہے تم نے ایک مرتبہ ہمارے اوپر جنگ کے سینے کو رکھا ہے اس لیے ہم بھی عنقریب تم پر اس کا سینہ رکھنے والے ہیں جنگ کو چکی سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ وہ بھی دشمن کو آٹے کی طرح پیس دیتی ہے شاعر کہتا ہے وہ ایسے شہ سوار ہیں کہ موت سے نہیں گھبراتے جبکہ شدید جنگ کی چکی چلتی ہے امرو بن کلسوم کہتا ہے جب ہم کسی قوم کی طرف اپنی چکی کو لے جاتے ہیں تو وہ لڑائی میں اس کا آٹا بن جاتی ہے جنگ کے لیے محض چکر کا استعارہ بھی مستعمل تھا شاعر کہتا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور زمزم کہ دونوں بیٹے لڑائی کے چکر میں نہ آئیں جنگ کو آگ سے بھی بکثرت تشبیح دی گئی ہے کیونکہ وہ بھی دشمن کو آگ کی طرح جلس دیتی ہے حارث بن ہلزا کہتا ہے ہم گرد و غبار میں مضطرب نہ ہوئے جبکہ سوار متفرق ہو کر بھاگے اور جنگ کی آگ خوب بھڑکی سعد بن مالک کہتا ہے کوئی جنگ کی آگ سے منہ موڑ جائے تو موڑ جائے میں تو قیس کا بیٹا ہوں ہرگز نہ ٹلوں گا بشامہ بن عزیر کہتا ہے میری قوم ساری کی ساری شدید جنگ کی حریف ہے اور اس کے پاس مشرفی تلوار اور نیزہ اور جنگ کی آگ کو بھڑکانے کا ایندھن ہے ابو القول کہتا ہے ان کی دلیری اور مردانگی میں کمی نہیں آتی اگرچہ وہ آتش جنگ میں پے در پے کودتے ہیں ان تمام تشبیہوں اور استعاروں اور محاوروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کے تصور میں جنگ ایک ایسی چیز کا نام تھا جس میں لوٹ مار ہو شور و ہنگامہ ہو غضب اور اشتعال ہو جس کے خلاف لڑی جائے اس کو پیس دے جلس دے تہس نہس کر دے اور اس پر ایسی مصیبتیں وارد ہوں جن کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں دو لڑنے والے دشمنوں کی بہیمیت ان کے تصور میں اس مینڈھے کے مانند تھی جو غضب ناک ہو کر اپنے حریف سے ٹکر لڑتا ہے اس جنگ میں شجاعت اور بصالت کا جوہر تو ضرور ہے مگر اخلاقی فضیلت اور انسانی شرافت کا نام تک نہیں